بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ آج لیکچر نمبر 25 ہے 24 فور لیکچر مکمل کر لیے ہیں ہم نے لینئر پروگرامنگ کی بات چیت کی ہے آج کل بھی وہی بات چیت کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے انوینٹری کنٹرول کی بات کی تھی انوینٹری مینجمنٹ کی بات کی تھی اس سے پہلے ہم نے پر سی پی ایم اور اس سے پہلے او آر کے جنرل انٹروڈکشن آپ کو دیا تھا تو آج کل جس سیگمنٹ سے ہم گزر رہے ہیں وہ لینئر پروگرامنگ بڑا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے اس میں بہت سارے پرابلمس آتے ہیں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں زندگی کے مسئلے اسے بہت سالو کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر پروڈکشن ہاؤس کے اندر اور نیشنل پلاننگ کے اندر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں جب میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا او آر کا انٹروڈکشن تو وہاں پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ لینئر پروگرامنگ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اب جیسے ہی ہم اس سیگمنٹ کو مکمل کریں گے ابھی تو ہم بات چیت کر رہے ہیں لینئر پروگرامنگ کے بارے میں ان پرابلمس کے بارے میں ان کی فارمولیشن کے بارے میں ان کی سولوشن کے بارے میں جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو اس کی اپلیکیشن کی بات چیت کریں گے جس میں ہم ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں گے جس میں ہم اسائنمنٹ کی بات کریں گے اور ٹرانسشپمنٹ وغیرہ کی بات چیت کریں گے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی لیکچر نمبر 25 آج کا لیکچر جو ہے وہ فوکس کیا جائے گا جو کچھ ہم نے ابھی پڑھا ہے ابھی تک لینئر پروگرامنگ کے بارے میں فارمولیشن کے بارے میں سولوشن کے بارے میں آپ کو بگ ایم کے بارے میں بتایا تھا ہم نے اس کے بعد ٹو فیز کے بارے میں بتایا تھا یعنی کہ لینئر پروگرامنگ کے سولوشن کے دو طریقے کار ہیں کس وقت وہ طریقہ کار اپلائی ہوتے ہیں تو وہ ہم ڈسکس کریں گے پہلے اس کے بعد ہم ویریشن کریں گے ویریشن کے سے مراد یہ ہے کہ ویریئنٹس ہوتے ہیں نا سمپلیکس میتھڈ ہم نے ابھی کیا ہے ہم نے ایک طریقہ کار ڈھونڈا تھا جس وقت ہمارے پاس ساری کے ساری constant less than equal to ہے پھر اس کے بعد گریٹر دین اکول ٹو ہے تو اس کے بعد سولوشن چینج ہو گیا تھا اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کس وقت کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے اس کو ہم چھیڑیں گے ٹیبولر فارم ہے ہم نے اس کے بعد کیا کرتے تھے پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے تھے پیوٹ کالم معلوم کرتے تھے پیوٹ رو معلوم کرتے تھے پیوٹ ایلیمنٹ اب اس کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کس وقت پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر کسی وقت ٹائی آ جائے ریشو کے اندر تو کس طرح سے اس ٹائی کو بریک کریں گے اس چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کبھی میکسیمائزیشن کا پرابلم آ جائے یا منیمائزیشن کا پرابلم آ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے تو یہ چیزیں ویریشن میں آ جاتی ہے ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ ہم اس کو اسٹڈی کریں گے ان شاء آج تو پہلے ہم پورا یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ابھی تک کیا کچھ پڑھا ہے کیا اسٹڈی کر لیا ہے سمپلیکس میتھڈ کیا تھا کیا طریقہ کار تھے کہ اگر آپ کے پاس سوال آ جائے تو وہ کس فرمے میں جا کے فٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہی آپ کے پاس سوال ہے وہ ایک ہی فرمے میں فٹ ہو دوسرا سوال جو ہے وہ بھی اسی کے اندر ہو جائے تیسرا سوال نہیں سوال کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جو کورسپونڈنگ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں یہاں پر بھی ہم یہی آج دیکھیں گے اور آپ کو جو کچھ بھی کیا اس کو ایک دفعہ ریوائز کرانے کی میں کوشش کروں گا میں نے یہی طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ پہلے میں ایک ٹاپک کو انٹروڈیوس کر دیتا ہوں وہ بتاتا ہوں آپ کو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں اور نیکسٹ ٹائم اس کو ریوائز کرتا ہوں ریوائز کرنے کے بعد پھر نیا ٹاپک کی طرف جاتا ہوں نئے ٹاپک کو جب کور کر لیتا ہوں اگلی دفعہ دوبارہ اس ٹاپک پہ آتا ہوں تو آج جو میں بات چیت کروں گا وہی تین جو لیکچر پیچھے ہم نے کیے تھے اسی کو سارے کو سم اپ کروں گا اور پھر آگے لے کے چلوں گا تو یہ جیسے بتایا کہ لینئر پروگرامنگ کیا چیز ہوتی ہے جب ہم بھی کوئی ریئل لائف پرابلم ہوتا ہے جب ہمارے پاس کوئی انڈسٹری کے اندر کوئی فیکٹری کے اندر کوئی کمپنی کے اندر کوئی ہمارے پاس پرابلم آتے ہیں جس وقت کے آپ کے پاس مینیجر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جب جس وقت آپ کے باس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈسائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کس جگہ پیسہ لگاؤں کس کس جگہ پہ پیسہ لگاؤں تاکہ میرا جو ریٹرن ہے وہ میکسیمم ہو جائے یا میرا پروفٹ جو ہے میکسیمائز ہو جائے اب اس کے بعد جب یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ہر چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر ایک اسٹیپ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہر ایک ایکٹیویٹی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس ہر ایک کے اندر پیسہ لگانا ہوتا ہے اگر کسی جگہ پیسہ نہیں لگائیں گے اگر کسی جگہ وہ اپنی ریسورسز کو وہاں پہ نہیں لگائیں گے تو الٹیمیٹلی اوور آل جو پلاننگ ہوگی وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو ایڈوائز ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ پیسہ لگانا ہے لیکن دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے اور وہ کیسے سوچ سمجھ کہاں سے آتی ہے یہ لینئر پروگرامنگ سے آپ کے پاس آتی ہے یعنی کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ڈیسیئنس ویریبل ہیں وہ ڈیسیزن ویریبلس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس X one X two X three X four X five and so on so forth یا ایکس وائی زیڈ ٹی جو بھی آپ کے پاس ہے یہ ویریبلس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیسیزن ویریبلس اس کے بعد جب ڈیسیزن ویریبلس آپ کو پتا چل جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹو فنکشن کیا ہوگا آبجیکٹو فنکشن سے کیا مراد ہے یعنی کہ وہ چیز کہ اگر آپ کچھ چیزیں پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ بنانا چاہ رہے ہیں کچھ چیزیں آپ آلریڈی بنا رہے ہیں ان چیزوں کو ان چیزوں پہ نظر رکھنی ہے یا ان چیزوں کو دیکھنا ہے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کتنا زیادہ سے زیادہ پروڈیوس کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا پروفٹ میکسیمائز ہو جائے لیکن اگر آپ کی فیکٹری ایسی ہے کہ آپ وہ چیزیں بنا رہے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کاسٹ کم سے کم کیسے ہو جائے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کاسٹ کنزیوم کر رہی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے یہ ہمارے ڈیسیجنس ویریبل ہوتے ہیں اور یہ ڈیسیجن ویریبل الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو میکسیمائز کرتے ہیں یا آپ کی کاسٹ کو جو ہے منیمائز کرتے ہیں یہ کس وقت آتے ہیں جس وقت آپ کے پاس کچھ کانسٹینٹ دی ہوتی ہیں آپ کے پاس کچھ پیرامیٹر دیے ہوئے ہوتے ہیں کچھ پیرامیٹر دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس باؤنڈریز کے اندر رہ کے کام کرنا ہے آپ کے پاس لمیٹیشن ہو سکتی ہے پیسے کی آپ کے پاس لمیٹیشن ہو سکتی ہے لیبر کی یوٹیلیٹیز کی انرجی کی پاور کی تو وہ بھی جو آپ کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنے ہیں سب سے بڑی جو آپ کے پاس لمیٹیشن ہے وہ ٹائم کی ہے کہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ایک دن میں نہیں ہوتے اسی کے اندر آپ نے رہ کے کام کرنا ہے تاکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس کمپلیٹ ہو جائے یہ بات کلیئر ہے آگے چلتے ہیں لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس کو decision variables objective function constants اور لاسٹ میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ہم نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹس یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لینئر پروگرامنگ کے پرابلم کو پہلے فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد سالو کرنا ہوتا ہے سالو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بتایا تھا سمپلیکس میتھڈ سمپلیکس میتھڈ کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس جو کانسٹینٹس ہوتی ہیں اگر کانسٹینٹ کے اندر ساری کی ساری constant less than equal to ہے تو اسٹریٹ فارورڈ ہے آپ نے ویریبلس انٹروڈیوس کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سالو کر لیتے ہیں لیکن اتفاق سے اگر آپ کے پاس جو کانسٹینٹس آ جائیں اس میں سے ایک آدھ کانسٹینٹ آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی آ گئی اگر جب گریٹر دین اکول ٹو کی آ گئی تو اس کو سالو کرنے کا نیا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں پہلے کیا ہوتے تھے ہمارے پاس خالی سلیک ویریبلس اب سلیک ویریبلس تو ہوں گے ہی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل ویریبلس بھی انٹروڈیوس کریں گے جب آرٹیفیشیل ویریبلس انٹروڈیوس کر لیں گے تو آپ کے پاس دو طریقے کار ہوتے ہیں اس کو سالو کرنے کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے جسے ہم بگ ایم میتھڈ کہتے ہیں اور دوسرا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹو فیز میتھڈ ٹھیک ہے نا تو اب یہ میں سارے سارا ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں کوئکلی اسکرین پہ بھی آئے گا آپ کے پاس بھی آئے گا ذرا تیار ہو جائیں کاپی پینسل بھی سنبھال لیں اپنے نوٹس بھی دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ بھی نظر رکھیں اور میری آواز کو بھی سنتے رہیں اگر کسی جگہ پرابلم آ جائے تو وہ نوٹ کر لیں اور بعد میں ہمیں ای میل ضرور بھیجیں تو یہ آپ کے پاس جناب سلائڈس uh, پہ آ رہی ہیں یہ دیکھتے جائیں اسی کو میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا یہ کوئی ایگزامپل ہم نے لی اس ایگزامپل کے اندر آپ کے پاس تین ویریبلس ہیں x1, x2, x3 اسی طریقے سے آپ کے پاس تین کانسٹینٹس ہیں کانسٹینٹس آپ کے پاس ساری کی ساری لیس دین اکول ٹو ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اسٹیپ کے اندر آپ ٹیبلر فارم میں اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں you transform it into a tabular form وہ کیسے کریں گے وہ جناب ٹیبلر فارم یہ آپ کے پاس آئے گی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے احتیاط کے ساتھ جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں ٹرانسفارم کر دی اب جو وہاں پہ X one X two X three S one S two S three لکھا ہوا تھا وہ ہم نے ٹرانسفارم کیا اس ٹیبل کے اندر اور اس کو کیا کریں گے اس کو ہم سالو کریں گے اس کو سالو کرنے کا وہی طریقہ کار ہوتا ہے پہلا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے آبجیکٹو رو کو دیکھنا ہوگا جب آبجیکٹو رو کو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر جہاں پہ بھی آپ کے پاس نیگیٹو نظر آئے اس کو آپ نے مارک کرنا ہے اور وہ نیگیٹو جس میں سب سے زیادہ بڑا نیگیٹو آپ کے پاس نظر آئے اس کو آپ کیا کر لیں سرکل کر لیں اپنے ذہن میں کر لیں وہ آپ کے پاس وہ جو کالم جس میں یہ نیگیٹو سب سے بڑا آ رہا ہے وہ آپ کیا کریں گے کہ وہ آپ کے پاس پیوٹ کالم ہو جائے گی اس کے بعد پیوٹ کالم جو آپ کے پاس آئے گی اس کو ذہن میں رکھیں آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کریں کورسپونڈنگ ریشوز آپ معلوم کریں جب آپ کے پاس ریشوز آ جائیں گے تو جس جگہ پہ بھی ریشو سب سے کم ہے اس کو آپ مارک کر لیں وہ آپ کے پاس جو رو ہوگی وہ پیوٹ رو ہوگی پیوٹ رو اور پیوٹ کالم کے انٹرسیکشن سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا ایک پیوٹ ایلیمنٹ آ جائے گا آپ نے پیوٹ ایلیمنٹ کو ون کرنا ہے اور باقی اس پورے کالم میں زیرو لے کے آنا ہے اور یہی پروسیس کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو کے اندر نیگیٹو نہ آ جائے نیگیٹو ختم نہ ہو جائے جب نیگیٹو ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس کیا ہوگا that will be your optimal solution تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا آپ کے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ جائے گا اس وقت آئے گا جس وقت کہ آبجیکٹو رو کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی نیگیٹو ایلیمنٹ موجود نہ ہو یا کوئی بھی کوفیشنٹ نیگیٹو نہ ہو کس کا ایکس کا ایکس ون کا ایکس ٹو کا ایکس تھری کا ایس ایس ایس ون اور ٹو تھری اگر ایک بھی نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آپٹیمم نہیں آیا ابھی آپ نے فردر جانا ہے یہ جو ہم پروسیس کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس پیوٹ ایلیمنٹ آتا ہے پیوٹ ایلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ جو ہے بیسس میں آ رہا ہے اور کون سا ایلیمنٹ بیسس سے جا رہا ہے مثال کے طور سے اگر اس کیس کے اندر ہم فرض کریں کہ پیوٹ کالم ایکس ٹو والی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکس ٹو جو ہمارے پاس ہے وہ بیسس میں جا رہا ہے اور اس کے کورسپونڈنگ جو پیوٹ رو کے اندر ایلیمنٹ آئے گا وہ بیسس سے باہر جائے گا اس کا اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایکس ٹو آپ نے ڈسائڈ کیا کہ پہلے بنانا ہے کہ ایکس ٹو یہ وہ کمپونیٹ ہے ایکس ٹو یہ وہ آئٹم ہے جس کو بنانے سے آپ کے پاس پروفٹ میکسیمائز ہو جائے گا یعنی زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنے گا ایکس ٹو کو دیکھتے ہیں ایکس ون کو دیکھتے ہیں ایکس تھری کو دیکھتے ہیں ان تینوں میں سے جس میں زیادہ پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم پہلے چوز کرتے ہیں کہ پہلے اس کو بنائیں کہ زیادہ ہمیں پروفٹ مل سکے یہ جب ہم چوز کر رہے ہوتے ہیں مائنس کے ساتھ جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو بنانے سے پروفٹ زیادہ ملے گا دوسرے کو بنائیں گے تو پروفٹ ریلیٹولی uh, کم ملے گا اور تیسرے کو بنائیں گے تو ریلیٹولی اس سے بھی کم ملے گا تو یہ ہم ڈسائڈ کرتے ہیں پیوٹ پیوٹ پیوٹ ایلیمنٹ اور رو کالم uh, جب ہم معلوم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کے پاس uh, جو کانسٹینٹس ہیں وہ لیس دین کی بجائے جب آپ کے پاس گریڈ دین آ جائیں یا اکول ٹو آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں آرٹیفیشل ویریبل ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس دو طریقہ کار ہیں ایک طریقہ کار ہمیں بگ ایم میتھڈ کہلاتا ہے اور دوسرا ٹو فیز میتھڈ یہاں پر کیا کرتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس دین اکول ٹو کی انکوالٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم ایک سلیک ویریبل کو سبٹیکٹ کرتے ہیں اور ایک آرٹیفیشل ویریبل کو ایڈ کرتے ہیں تو یہ آرٹیفیشل ویریبل ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کو ہم نے ریمو کرنے کے لیے دو طریقے کار ہیں ایک بگ ایم میتھڈ اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور ٹو فیز میتھڈ لیکن جب بھی آرٹیفیشیل ویریبل آتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہم کس پہ دیکھتے ہیں آبجیکٹو فنکشن کے اوپر پہلے کیس کے اندر ہم نے جب سمپل سی لیس دین اکول ٹو کی کانسٹینٹ تھی تو اس کیس کے اندر ہم نے کسی وقت بھی آبجیکٹو فنکشن کو نہیں ہلایا اور نہیں ہلاتے ہیں لیکن اس کیس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ بگ ایم میتھڈ میں مثال کے طور سے کہ ہم ایک بہت بڑی پینلٹی امپوز کرتے ہیں کس وقت جس وقت کہ ہمارے پاس میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے تو ہم مائنس ایم اور اگر ہمارے پاس منیمائزیشن کا تو پلس ایم یہ پلس ایم اے اگر آپ کے پاس ایک ویریبل ہے تو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایڈ کر دیتے ہیں in the case of minimisation اور میکسیمائزیشن کے لیے کیا ہوتا ہے مائنس ایم اے اگر آپ کے پاس دو ویریبل ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں minus M A one minus M A two تین ویریبل ہیں تو minus M A one minus M A two minus M A three اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس زیادہ ویریبلس ہیں تو وہ بھی آپ ایسے ہی کریں گے لیکن الٹیمیٹلی آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن کے اندر یہ اے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا that should be always contain جتنے بھی ویریبلس ہوں گے وہ سارے کے سارے نان بیسک ہونے چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر اے کی ویلو اس رو سے جہاں پہ یہ اے آیا ہے جس کانسٹینٹ سے جس جگہ سے یہ چیز آئی ہے اس سے ہم ویلو نکال کے سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اکویشن کے اندر کون سی اکویشن کے اندر جو آپ کے پاس سب سے اوپر زیڈ اکویشن کہلاتی ہے یا آبجیکٹو اکویشن کہلاتی ہے اس کے اندر اے کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں اور آبجیکٹو فنکشن کے اندر سے اے کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو کانسٹینٹ رو ہے اس کو مائنس ایم سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں یا پلس ایم سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کر دیں جیسا بھی کیس موجود ہو ٹھیک ہے نا تو یہ طریقہ کار کرتے ہیں جس سے آبجیکٹو فنکشن ماڈیفائی ہوتا ہے یہ اسٹیپس میں دکھاتا ہوں آپ کی اسکرین پہ آئے گا ذرا غور سے دیکھیے گا یہ ایگزامپل آپ کے پاس اس میں کیا کرنا ہے maximize Z two X plus five five یہ آپ کے پاس کانسٹینٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے یہ کانسٹینٹس کو ہٹائیں گے انکوالٹیز کو ہٹائیں گے اور کیا کریں گے we will make them equation by introducing slack variables as well as artificial variables اس کو جب ہم ٹیبلر فارم میں لکھیں گے تو کچھ اس طرح کی ٹیبلر فارم بن جائے گی اب ٹیبلر فارم میں اگر آپ دیکھیں اور پہلے دیکھیں سب سے پہلی رو کو یہ دیکھیں سب سے پہلی رو کو یہ جو پہلی رو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اے ویریبل جو ہے یعنی آرٹیفیشل ویریبل کے نیچے زیرو لکھا ہے یعنی کہ یہ کانسٹینٹ جو ہے یا یہ جو آرٹیفیشل ویریبل اس کا کافیشن جو ہے وہ زیرو ہے جبکہ اور سارے ویریبلس ایکس کے بھی موجود ہے وائی کا کا بھی ہے ہے ایس ایس ون اور ٹو نہیں لیکن ایس تھری کا ایم ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا ہے اس وقت مائنس سکسٹی ایم ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آگے چلنا ہے آگے کس لیے چلنا ہے کہ ہم نے آپٹیمم معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے یہاں پہ مائنس موجود ہے اس مائنس کو ہم ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے سب سے بڑا ایلیمنٹ کون سا ہے یہاں پہ اور اس سے ہم پیوٹ کالم معلوم کریں گے کورسپونڈنگ ریشو معلوم کریں گے پیوٹ پیوٹ روز معلوم کریں گے and and then we'll try to find the element we proceed further تو یہ آپ کے پاس فارم میں تھی اس کی ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کے پاس ایک پرزنٹیشن سی آئی ہے جو کہ کیا چیز ہے آپ کے اس پرابلم کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا ہے ابھی تک ہم نے سوال کو سالو نہیں کیا یہ سوال ہی ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اچھی طریقے سے ایک کرینے کے ساتھ ہم یہاں پر پرزینٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سالو کرنے میں آسانی ہو آپ دیکھیں جو کالم ہے آپ کے پاس بیسک ویریبل کے کالم اس کے اندر وہی S one S two A موجود ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس وہی چیزیں جو کہ ڈی وی ہیں اب ہم چلتے ہیں فردر کس کے اوپر جہاں پہ ہم پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کریں گے اور اس کے بعد فردر رو آپریشن وغیرہ لگائیں گے یہ جناب آپ کے پاس آ گئی اس میں ڈسائڈ یہ ہوا کہ یہ وائی جو رو ہے یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم آ گئی اینڈ دین ہم نے دیکھا ریشو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا دیکھے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریشوز دی ہوئی ہیں ایک ریشو انفینٹی ہے ایک تھرٹی ہے سکسٹی ہے تھرٹی سب سے چھوٹی ہے جو تھرٹی آپ کے پاس موجود ہے یہاں پہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر دیکھیں تھرٹی لکھا ہوا ہے نا یہ تھرٹی جو ہمارے پاس ہے یہ سب سے چھوٹی ہے اس لیے یہ ڈسائڈ کرتی ہے کہ یہ جو رو ہے آپ کے پاس ایس ٹو والی یہ پیوٹ رو ہوگی اور آپ کے پاس الٹیمیٹلی ان دونوں کے انٹرسیکشن سے ون جو ہے وہ آپ کا پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا یہ بتا رہا ہے کہ وائی جو ہے بیسس میں جائے گا اور ایس ٹو بیسس سے نکال دیا جائے گا یعنی بیسس نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں جناب اس کا جو سولوشن معلوم کریں گے ڈفرنٹ کریں گے اسٹیپس کرنے کے بعد ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا آپٹیمل سولوشن کیا ہوگا زیڈ اسٹار یا زیڈ اسٹار کا مطلب ہے آپٹیمل ہے اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا ہے زیڈ کی قیمت 230 تھرٹی آئے گی ایکس کی قیمت 40 آئے گی وائی کی 30 آئے گی ایس تھری کی 10 اور S one S two S اور اے جو ہے ہمارے پاس زیرو آیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو چیزیں تھیں نا دیکھیں آرٹیفیشل ویریبل بھی یہاں پہ زیرو ہو گیا اور یہاں پر ایس ون اور ایس ٹو جو ہے یہ بھی آپ کے پاس زیرو ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے نا objective function Z is equal to two thirty یہ آپ کا آبجیکٹو فنکشن آ جائے گا اس سے زیادہ پروفٹ نہیں کما سکتے ٹھیک ہے یہاں تک کلیئر ہے یہ بگ ایم میتھڈ میں اس طریقے سے کرتے ہیں پروسیس وہی کرنا ہے صرف دو اسٹیپس پہلے کرنے کہ جہاں پہ ایم کو انٹروڈیوس کرنا ہے ایم کو اس کے اندر جو آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے اس میں لے کے آئیں گے اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ دیکھیں گے الٹیمیٹلی اے کو ایلیمنیٹ کریں گے کس میں سے آبجیکٹو فنکشن سے اور پھر یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا رو آپریشن وہی کرنی ہے وہی پروسیس کرنا ہے پیوٹ کالم کا پیوٹ رو کا پیوٹ ایلیمنٹ کا اور رو آپریشن پھر دوسری ایگزامپل یہ تھی اس کے اندر کیا تھا Z is equal to five X one plus six X two subject وہی کانسٹینٹ آپ کے پاس اسی طرح کی تھی اب یہاں پہ دو کانسٹینٹس ہیں اور دونوں کی دونوں دین اکول ٹو کی ہیں تو یہاں پہ دو ویریبلس ہوں گے دو سلیکٹ ویریبلس آ جائیں گے آپ کے پاس اور اسی طریقے سے دو آرٹیفیشل ویریبلس آ جائیں گے ٹھیک ہے نا اس کا جناب ٹیبلر فارم کچھ اسی طریقے سے ہوگا یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ ٹیبلر فارم بن گیا وہی چیز ہے لیکن ذرا سا غور سے دیکھیے گا یہ سوال ہے مینیمائزیشن کا ٹھیک ہے نا اس پہ ذرا غور دیکھیں یہ منیمائزیشن لکھا ہوا ہے تو پہلے جو ہم سوال کرتے تھے وہ میکسیمائزیشن کے تھے جبکہ یہ سوال جو ہے یہ منیمائزیشن کا ہے آپ کے پاس یہ ٹیبل آ گئی اس ٹیبل کے اندر ہم نے جو دیکھنا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے اس رو کو اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے سوالوں میں ہم یہ کرتے تھے کہ اس کے اندر کیا کرتے تھے اس رو کے اندر ہم سب سے بڑا نیگیٹو ایلیمنٹ ڈھونڈتے تھے لیکن یہاں پر یہ جو ہے یہ کیونکہ منیمائزیشن کا ہے تو یہاں پہ ہم پازیٹو بڑا ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو ہم ڈسائڈ کریں گے کہ وہ ہمارے پاس پیوٹ کالم بنے گا اسی طریقے سے پھر ہم یہ ریشو معلوم کریں گے اور یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ریشوز آئی ہیں اس کی مدد سے ہم کیا کریں گے پیوٹ رو کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا چیز ہوئی ہے یہاں پر دیکھیں وہی چیز ہے کہ ایکس ٹو یہاں پر اس کا جو کافیشن دیکھیں six M minus six M کی کچھ ویلو رکھیں تو دیکھیں گے آپ یہ سب سے بڑا کافیشنٹ ہے تو اس کو ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ we will start with this one this will become our pivot column اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریشو 300 ہمارے پاس موجود ہے ہنڈریڈ جو ہے سب سے کم ریشو ہے ہمارے پاس یہ جو ڈیٹرمنٹ کرے گی یہ ہمارے پاس رو ہے ٹھیک ہے نا this is our row this is our pivot column تو یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ A one will leave the basis and X two will come in basis تو جناب اس میں بھی وہی پروسیس کرنا ہے جو کہ نارملی ہم پہلے کرتے ہیں یا کرتے آئے ہیں سمپل سے سمپلیکس میتھڈ میں بھی جہاں پہ لیس دین اکول ٹو ہے اور جہاں پہ لیس دین اکول ٹو نہیں ہے جب ایک دفعہ آپ نے ٹیبل فارم میں یا ٹیبل فارم میں ٹرانسفارم کر دیا ہے تو پھر وہی سارے کے سارے اسٹیپس وہی ہوں گے وہی پروسیس ہوں گے وہی پیوٹ کالم وہی پیوٹ رو اور وہی پیوٹ ایلیمنٹ وہی رو آپریشن کر کے آپ نے معلوم کرنا ہے اس وقت تک کرتے جانا ہے فار میکسیمائزیشن جب تک کہ آپ کے پاس آبجیکٹو رو میں نیگیٹو ہے اس میں یہ کا سوال ہے اس وقت تک کرتے جانا ہے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی بھی پازیٹو ایلیمنٹ موجود ہے آپ کے پاس سولوشن کیا جائے گا Z star two two thousand seven hundred X one is equal to four thousand five hundred one hundred by thirteen calculate کیا تھا ڈیٹیل میں کیا تھا نوٹس پہ بھی موجود ہے دیکھ لیجیے گا جی آپ کے پاس جواب آ جائے گا دو تین نیوٹریشن کے بعد اب ہمارے پاس شارٹ کمنگس ہیں یعنی جو بگ ایم میتھڈ ہے نا یہ کیا ہے جب آپ ایم کو لیتے ہیں تو ایم کافی بڑا ایلیمنٹ ہے ہم نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا آپ ایلیمنٹ لے لیں یہ بہت بڑی پینلٹی ہے جو آپ امپوز کر رہے ہیں یہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا جو ہم نے سوال کیا تھا نا جس میں سکس ایم مائنس سکس تھا یا minus five M plus five تھا تو بیسیکلی آپ کے پاس جو کوفیشن ایکس وائی کے ہیں وہ فائیو ہیں فور ہیں لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ایم کو تو بہت بڑا نمبر ہونا چاہیے ایم تھاؤزینڈ ہو سکتا ہے فائیو تھاؤزینڈ ہو سکتا ہے ٹین تھاؤزینڈ ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس سکس ایم مائنس سکس ہے تو دیکھیں سکس ایم مائنس سکس کے اندر جو سکس کوفیشن ہے بیسیکلی وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جب کمپیئر کریں اس کے ساتھ سکس ایم کے ساتھ تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جس وقت آپ بڑی کمپٹیشن وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ دب جائے اور کسی وقت راؤنڈ آف جب آپ کریں نا جب آپ سکس تھاؤزینڈ یا six million point zero six کریں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جو ایکس کا کافیشنٹ ہے یا وائی کا کافیشنٹ ختم ہو جائے یہ آج کل کمپٹیشن وغیرہ میں پاسبل ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس لیے یہ ایک پرابلم آتی ہے یہ اس کی ایک شارٹ کمنگ ہے یہ اس کے اندر ویکنیس ہے یہ اس کی کمزوری ہے اس میتھڈ کی ادروائز میتھڈ تو بہت اچھا ہے لیکن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ پر یہ ایک پرابلم آ سکتی ہے اس کے اندر یہ ایک چھوٹی سی شارٹ کمنگ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرا آلٹرنیٹ میتھڈ ہم نے پروپوز کیا ہوا ہے میں نے کیا پروپوز کیا ہے کہ کتابوں کے اندر دیا ہوا ہے لوگوں نے میتھمیٹیشنس نے اور سائنٹسٹ نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے تو وہ جو ہم پرزینٹ کرتے ہیں ٹو فیز میتھڈ اس میں یہ جو کمزوری ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے یا ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے تو جناب ٹو فیز میتھڈ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے اس کے اندر دو حصے ہوں گے دو اسٹیج ہوں گے دو فیزز ہوں گے جس طریقے سے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے مکان بنانا شروع کرتے ہیں تو ایک پہلے فیز میں ایک آپ گھر بناتے ہیں پھر آپ دوسرے فیز میں ایک گھر بناتے ہیں کسی جگہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پہلے فیز میں ہم اتنی ڈیولپمنٹ کریں گے سیکنڈ فیز میں اتنی ڈیولپمنٹ کریں گے یہی چیز یہاں پر بھی کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اپنے جو پرابلم ہے اس کو دو حصوں میں توڑتے ہیں پہلے فیز کے اندر اگر ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک آگے چلتے ہیں ورنہ وہیں پہ رک جاتے ہیں اگر پہلا فیز سکسیزفل ہو جاتا ہے تو دوسرے فیز کی طرف جاتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی جگہ پر بھی کہ پہلا فیز لانچ کرتے ہیں بعض وہ سکسیس ہوتا ہے تو second phase third phase fourth fourth phase چلتا رہتا ہے لیکن اگر فرسٹ فیز ہی کمپلیٹ ہو جائے فلاپ ہو جائے فیل ہو جائے تو آگے نہیں چلتے یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے اس میں کیا کریں گے پہلی چیز کہ آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہے منیمائزیشن کا میکسیمائزیشن کا سے کوئی غرض نہیں ایک آپ کے پاس پرابلم ہے اس پرابلم کے اندر آپ کے پاس less than equal to constant ہے گریٹر دین اکول ٹو بھی ہے آپ اس کو ٹرانسفارم کریں گے بالکل اسی فارم کے اندر لکھیں گے اور اس کے اندر وہی آرٹیفیشل ویریبلس وغیرہ لکھیں گے اب آپ کے پاس کیا چیز ہے یہاں آبجیکٹو فنکشن ہے آبجیکٹو فنکشن کون سا جو آپ نے آپ کو دیا ہوا ہے آپ نے اس کو ماڈیفائی کیا ہے چینج کیا ہے بالکل وہ آبجیکٹو فنکشن موجود ہے دوسری آپ کے پاس کیا چیز ہے کانسٹینٹس ہے let me try to explain once again now I am taking the problem یہ پرابلم کے اندر دو کمپونیٹ ہوتے ہیں ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس کانسٹینٹس ہوتے ہیں اس کانسٹینٹس کو آپ کیا کرتے ہیں چینج کرتے ہیں اکویشنس کے اندر جس میں آپ سلیک ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں اس کے اندر آرٹیفیشیل ویریبلس انٹروڈیوس کرتے ہیں اب آپ نے ایک نیا پرابلم ڈیفائن کرنا ہے بالکل نیا اس پرابلم کو الگ رکھیں نیا پرابلم کیا ہوگا یہ کانسٹینٹ ساری کی ساری اٹھا کے لے جائیں ٹھیک ہے کانسٹینٹ تو آپ کے پاس آ گئی آبجیکٹو فنکشن کیا ہے یہ آبجیکٹو فنکشن نیا ڈیفائن کرنا ہے کہ you have to minimize sum of artificial variables جو بھی آرٹیفیشیل ویریبلس آپ نے یہاں پہ کانسٹینٹس کے اندر انٹروڈیوس کیے کیا کیا کیا A A A one two three یعنی تین انٹروڈیوس کر اے تھری تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس نیا ایک پرابلم آ گیا نیا لینر پروگرام کا پرابلم آ گیا minimize A one plus A two plus A three subject to the constant کون سی کانسٹینٹ جو آلریڈی دی ہوئی ہے یہ آپ اس کو سالو کریں گے وہی طریقے اپلائی کریں گے وہی ٹیبل فارم میں وہی ٹیبولر فارم کے اندر اور الٹیمیٹلی جواب لانے کی کوشش کریں گے اور جواب آپ کیا لانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹو فنکشن ہے نا وہ زیرو آ جائے یعنی کہ یہ آبجیکٹو فنکشن ہے نا جو آرٹیفیشیل ویریبل آپ نے کیے ہیں A one A two A three A four ان سب کا سم جو بھی ہے زیرو ہونا چاہیے آبجیکٹو فنکشن کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے انٹروڈیوس کی آرٹیفیشلی ان سب کو ختم ہو جانا چاہیے اگر تو زیرو آ جاتا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اگر زیرو نہیں آتا ہے تو وہیں رک جاتے ہیں ٹھیک ہے جب رک گئے ہم کہتے ہیں کہ سولوشن ایگزٹ نہیں کرتا ہے جب آگے چلیں گے تو کیا ہوگا اب آپ نے جو اپنا اوریجنل آبجیکٹو فنکشن تھا وہ لے آئیں گے اور نئے جو کانسٹینٹس آئے ہیں جو نیا ٹیبل آیا ہے اس کو استعمال کریں گے یہ آپ کے پاس سیکنڈ فیز آئے گا وہی پروسیس کریں گے اور الٹیمیٹلی ہم اگر آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا سوال ہے تو مائنس کو غائب کریں گے منیمائزیشن کا ہے تو پلس کو غائب کرنے کی کوشش کریں گے الٹیمیٹلی ہمارے پاس ایک آپٹیمل سولوشن آ جائے گا لیکن یہاں پر ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چاہے منیمائزیشن کا سوال ہو چاہے میکسیمائزیشن کا ہو تو آپ نے پہلے فیز میں جو کرنا ہے آبجیکٹ uh, جو آپ کے پاس آرٹیفیشیل ویریبلس ہیں ان کے سم کو آپ نے ہمیشہ کرنا ہے چاہے مینیمائزیشن کا سوال ہو یا میکسیمائزیشن کا سوال ہو جو سم آف آرٹیفیشیل ویریبلس کو ہمیشہ کرنا ہوگا تو آگے یہ میں نے ایکسپلین کیا اسکرین پہ ذرا غور سے دیکھیے گا اسٹیپ ون کیا کرنا ہے replace original objective problem by the sum of the artificial variables to formulate a new problem then this new objective function is then minimize subject to the of the original problem If the problem has a feasible solution, the minimum value of the objective function will be 0, which shows that all the artificial variables are 0. Then proceed to phase 2. Otherwise, if the minimum value is greater than 0, we conclude that the problem has no feasible solution. یہ اسٹیپ ون میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہ چیز یہاں پر لکھ دی گئی ہے اسٹیپ ٹو میں کیا کرنا ہے use the optimum basic solution of phase one as a starting solution for the original problem Now the original objective function has to be expressed in terms of the non-basic variables only. یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے پاس یہ ذرا سی امپورٹنٹ ہے اس کو غور سے دیکھیے گا یہ جو میں نے ابھی کہا ہے نا کہ the original objective function has to be express in terms of the non basic variables only یہ ذرا سا غور سے دیکھیے گا جو چیز ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آبجیکٹو فنکشن ہے that should be express in terms of the non basic variables only this can be achieved by adding suitable multiples of the constant equation involving artificial variables یہی آپ کرتے آئے ابھی تک اور یہی چیز یہاں پر بھی کریں گے بگ ایپ میں بھی کیا تھا یہاں پر بھی کریں گے یہ ایگزامپل لے رہے ہیں جناب اس ایگزامپل کو دیکھیں یہ پہلے بھی کی ہوئی ہے آپ نے اور اس ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھنے maximize Z equal to two X plus five five subject to X is less than equal to forty Y is less than equal to thirty X plus Y is greater than equal to sixty X Y non negative phase one کرتے ہیں فیز ون میں کیا کیا ہم نے minimize Z equal to A کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس کیا چیز ہے ایک ہی آرٹیفیشل ویریبل آیا ہے یہ دیکھیں نمبر تھری کے اندر ایک ہی آرٹیفیشل ویریبل آیا ہے اس لیے میں نے اس کو جو Z is equal to A آپ کے پاس ہے اسی کو میں نے کیا کرنا ہے مینیمائز کرنا ہے ایک ہی آپ کے پاس اے ہے غور کی جگہ اگر اس کی بجائے ایک اور ہوتا تو پھر کیا کرتے اس کے اندر ہمارے پاس یہاں پر ایک اور آتا یعنی اے اے ون ٹو وغیرہ کچھ اور بھی یہاں پر آتا لیکن نہیں ہے تو we will have to minimize Z is equal to two A subject these constant تو کیا کریں گے یہ غور سے دیکھ لیں note that the object minimization ٹھیک ہے نا to whether problem is maximization اور مینیمائزیشن چاہے آپ کے پاس یہ میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے یا مینیمائزیشن کا پرابلم ہے آپ نے ہمیشہ اس کو کیا کرنا ہے اس کو آپ نے مینیمائز کرنا ہے کس کو مینیمائز کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس سم آف آرٹیفیشل ویریبلس ہیں تو یہ دو چیزیں یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ آئی در میکسیمائزیشن اور minimization you have to minimize sum of the artificial variables وہی ایگزامپل کو میں نے کیا کیا یہ ٹیبلر فارم کے اندر لکھ دیا اب ٹیبلر فارم کے اندر یہاں پر آپ کے پاس یہ خیال رکھیے گا یہ آپ کے پاس مائنس ون ہے اس کو ہم چینج کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ چینج کریں گے چینج کرنے کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کہاں پر یہ کیونکہ منیمائزیشن کا سوال ہے تو آپ پازیٹو دیکھیں گے یہاں پہ پوزیٹو دیکھیں گے اور اس وقت تک چلتے جائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس کہیں پر بھی پوزیٹو ہے وہ کیسے کریں گے یہاں پہ آپ پازیٹو کو دیکھیں گے اس کے بعد ایک آپ پیوٹ کالم معلوم کریں گے پھر یہ جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ریشو ہے ان ریشوز کو دیکھیں گے ان ریشوز کے اندر جو بھی آپ کے پاس منیمم ہے اس کو دیکھیں گے اور وہاں سے آپ کے پاس کیا چیز آ جائے گی پیوٹ رو آ جائے گی پیوٹ رو سے پیوٹ ایلیمنٹ آ جائے گا رو آپریشن کریں گے ساری کی ساری and then you will get کیا چیز ایک جواب آ جائے گا جواب کیا آئے گا دو تین اٹریشن کریں گے دو تین اٹریشن کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح کا ایک جواب آ جائے گا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہاں پر دیکھیں خاص کر کے یہ جو آبجیکٹو رو ہے اس میں کسی جگہ پر بھی آپ کے پاس پازیٹیو ایلیمنٹ نہیں ہے جب پازیٹو ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو فردر آپ آگے نہیں جا سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس جو ویلو آ گئی نا اس کی جو ہے آبجیکٹو رو کی یہ آپ کے پاس زیرو آ گیا یہ آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ہے یہ کس چیز کا ٹیسٹ ہے میں نے بتایا کہ فیز ون کے اندر اگر آپ کے پاس جب تک کہ یہ زیرو نہیں آئے گا آپ نے چلتے جانا ہے اور کب تک چلتے جانا ہے جب تک کہ آپ کے پاس وہاں پہ پلس ہے لیکن اگر آپ کے پاس زیرو آ جائے اور وہ کنڈیشن بھی جو سیٹسفائی ہو جائے جس میں آپ کے پاس ساری کے ساری جو ہے نا پازیٹو ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے فیز ون تو کمپلیٹ ہو گیا آگے جا سکتے اگر زیرو یہاں پہ نہیں آتا تو ہم یہیں پہ رک جاتے اور کہتے ہیں اس کا سولوشن ایکزسٹ نہیں کرتا ہے وی ول اسٹاپ ہیئر لیکن جب آپ یہاں پر رکیں تو ایک دفعہ چیک کر لیجیے گا کہ کہیں آپ نے ٹریشن میں غلطی تو نہیں کی ہے کسی جگہ پہ ایڈیشن میں سبٹریکشن میں غلطی ہو سکتی ہے تو آپ کا الٹیمیٹ جواب بھی غلط ہو سکتا ہے تو وہاں پہ رک کے ضرور دیکھیے گا یہاں پر زیرو آ گیا ہم آگے چلتے ہیں فیز ٹو کی طرف چلتے ہیں فیز ٹو میں کیا ہے ہمارے پاس وہی طریقہ کار ہے اب کیا کرنا ہے یہ پہلی والی جو رو ہے آپ کے پاس آبجیکٹو رو اس کو نکالنا ہے اوریجنل آبجیکٹو فنکشن یہاں پہ انٹروڈیوس کر دینا ہے باقی چیزیں ایسی ہی رہنے دینی ہے اور پھر وہی پروسیس چلنا ہے اب نیو ٹیبل کیا ہو گئی آپ کے پاس اس نیو ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھیے اس نیو ٹیبل کے اندر آپ کے پاس یہ جو پہلی رو ہے آبجیکٹو رو یہ چینج ہوئی ہے باقی سارے کا سارا یہ جتنی بھی چیزیں یہ ساری وہی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ پہلے والے ٹیبل میں یعنی اس سے پچھلے والے ٹیبل کے اندر ہے یہ ساری چیزیں وہی ہیں ماں سوائے اس پہلے رو کے جو آپ کے پاس اوریجنل آبجیکٹو فنکشن ہے ٹھیک ہے نا اسی آبجیکٹو فنکشن کو ہم نے لیا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو آپٹیمائز کرنا ہے subject constant these modified sort of restrictions کیسے کریں گے وہی طریقہ کار اٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آئے گا ultimately you will get this one یہ میں نے کیا کیا یہاں پہ تین چار پانچ اٹریشن کی ہے اٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جواب لے کے آیا ہوں یہ جواب کیا ہے ہمارے پاس اس کو بھی اگر غور سے دیکھ لیں تو اس کے اندر ایکس اور وائی آپ کے پاس بیسک ویریبل بن گئے ہیں بیسس میں آ گئے ہیں ایس ٹو بھی بیسس میں ہیں اور ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ ایک ٹیبل فارم میں آ گیا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ 180 ایٹی آیا ہے آبجیکٹو رو میں ایکس کی ویلو 40 آ گئی ایس ٹو کی 10 آ گئی اور وائی کی 20 اب یہ اگر سوال آپ کے پاس میکسیمائزیشن کا ہے تو آپ کے پاس دو نیگیٹو نظر آ رہے ہیں اور یہ اگر منیمائزیشن کا سوال ہے تو آپ کے پاس یہ جواب آ گیا ہے اس سے فردر آپ منیمائز نہیں کر سکیں گے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے اسکرین پہ دیکھیے گا کیونکہ سوال جو تھا ہمارے پاس یہ میکسیمائزیشن کا تھا ہم نے اسٹارٹ کیا کہاں سے مائنس فائیو سے کیونکہ minus five is the largest تو یہ ہمارے پاس پیوٹ کالم آ گئی اور اسی طریقے سے پیوٹ رو آ گئی and then we found pivot element کیا کرنا ہے اب یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ ایس ٹو جو آپ کے پاس ایک بیسک ویریبل تھا یہ بیسک ویریبل یہاں سے ہٹ رہا ہے یہ جا رہا ہے it is leaving the base instead of this this S three is coming into the bases تو یہ آپ پروسیس کریں گے اس پروسیس کو وہی نارمل اٹریشن کرتے جائیں گے اور اٹریشن کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا چیز آئے گی you will get this answer جس کے اندر آپ کے پاس یہاں پر ایک تو ایکس آپ کے پاس بیسک ویریبل بن گیا S two is also in base and similarly Y is also in the base ٹھیک ہے نا اب یہاں دیکھیں یہاں پر سب آپ کے پاس کیا چیز ہیں سارے کے سارے نان نیگیٹو ہیں کوئی بھی آپ کے پاس نیگیٹو چیز نہیں ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس یہ چیز 230 تھرٹی آ گئی ٹھیک ہے نا یعنی آبجیکٹو فنکشن کی ویلو آپ کے پاس کیا گئی ٹو تھرٹی آ گئی تو یہی آپ کے پاس سولوشن ہے سولوشن کیا چیز ہے Z is equal to two thirty X equal to forty Y is equal to thirty S three is equal to ten S S one is is equal equal to to to zero کیوں جناب جلدی جلدی میں نے ریوائز کیا ریوائز کرنے کے بعد آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے سمپلیکس میتھڈ سے ہم کوئی بھی لینئر پروگرامنگ کا پرابلم سالو کر سکتے ہیں کون کون سے پرابلمس جس کے اندر constant less than equal to ہے وہ پرابلم جس میں کانسٹینٹ اکول ٹو ہے وہ کانسٹینٹ جس کے اندر گریٹر دین اکول ٹو کا سائن ہے یعنی سب طرح کے آپ سالو کر سکتے ہیں سمپل میتھڈ سے بھی اس کے بعد بگ ایم میتھڈ سے بھی اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹو فیز میتھڈ ہے لیکن آپ نے دیکھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تو سمپلیکس میتھڈ جو ہے basically this is constant dependent یعنی کانسٹینٹ کے اوپر ہوگا جو کانسٹینٹ ڈیٹرمن کرے گی کہ کون سے طریقے کار لگائیں گے سمپل میتھڈ لگائیں گے بگ فیز میتھڈ لگائیں گے یا سوری بگ ایم میتھڈ لگائیں گے یا ٹو فیز میتھڈ لگائیں گے آگے چلیں پروسیڈ کریں یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے ابھی تک میں نے کچھ نہیں کیا ہے یہی پرانی چیزوں کو ریوائز کیا ہے دوبارہ سے ایمفیسائز کیا ہے دوبارہ سے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے اور آپ رواں ہو جائے فوراً دیکھیں سوال کو فوراً اس کو ٹرانسفارم کریں ٹیبل فارم میں لکھیں وہی طریقے کار کریں mechanical and then you try to find the answer تو لیکن وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس وقت آپ کو ڈرائیونگ آ جاتی ہے نا تو ڈرائیونگ کے بعد آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو پہلے آپ نقشہ دیکھتے ہیں کہ کیسے جائیں گے کس جگہ ٹریفک ہوگی کس جگہ ٹریفک نہیں ہوگی کس جگہ روڈ صحیح ہوگی کس جگہ تیز چلنا ہوگا مثال کے طور سے اگر آپ اسلام آباد چلتے ہیں تو ملتان جانا ہے کئی روٹ ہو سکتے ہیں اور وہ روٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر آپ نے یہ اسپیڈ فالو کرنی ہے اس جگہ پہ یہ اسپیڈ فالو کرنی ہے اگر یہ سائن آئے گا تو اس طرح سے بہیو کرنا ہے تو یہاں پر بھی وہ سائن اور انڈیکیشن دی ہوئی ہے انہیں انڈیکیشن کو دیکھ کے آپ نے سوالوں کو سالو کرنا ہے لیس دین اکول ٹو ساری ہیں بڑا آسان جہاں گریٹر دین رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے بگ ایم لگائیں یا ٹو فیز لگائیں یہ آپ نے وہاں پہ ڈسائڈ کرنا ہوگا and then you would proceed further تو جناب آگے چلیں اب ہمارے پاس یہ نیا ٹاپک ہے ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ ٹھیک ہے نا ویریئنٹس آف سمپلیکس میتھڈ سے کیا مراد ہے کہ سمپلیکس میتھڈ تو موجود ہے اس کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کو کس طرح سے ویری کر سکتے ہیں کس طرح سے آگے لے جا سکتے ہیں اس کی ایک مثال لے لیں کیا مثال لے لیں کہ آپ کے پاس کار ہے کار آپ کو دی المیہ نے بہت خوشی کی بات ہے شکر کریں احتیاط سے چلائیں اپنا بھی خیال رکھیں دوسرے جو ٹریفک والے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں کوئی پیدل چل رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں جو سائیکل پہ چل رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اسپیڈ کا بھی خیال رکھیں اور قوانین کا بھی خیال رکھیں سب کو فالو کرنا ہے کسی جگہ پہ قانون کو توڑنا نہیں ہے کسی جگہ ریڈ لائٹ کو توڑنا نہیں ہے لیکن اس کی ویریشن ہے گاڑی کی آپ خود صبح اٹھے دفتر آئیں مزے سے بیٹھیں آپ نہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں یونیورسٹی جائیں گاڑی اپنے پاس رکھیں دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ گاڑی کو اور اس کام کے لیے استعمال کریں چھوٹے بھائی کو اسکول چھوڑنے کے لیے ابا جی کو آفس چھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے اور اگر امی اسکول میں پڑھا رہی ہیں تو وہاں ان کو چھوڑنے کے لیے استعمال کریں پہلے تو ایک آدمی استعمال کرتا تھا اب چار آدمی اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہے کہ نہیں فادر کی آپ کی بزنس ہے اور صبح کو کیا کرتے ہیں بیچارے اپنی موٹر سائیکل کے اوپر بہت ساری چیزیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اب ان سے کہہ نہیں ابا جی آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی گاڑی میرے پاس موجود ہے اس کے اندر آپ کو چھوڑ دوں گا اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ابا جی ہر ویکینڈ پہ ایک بس کے اندر جاتے ہیں اب آپ کے دادا جی کو ملنے کے لیے ماشاء اللہ سے وہ بھی حیات ہیں ٹھیک ہے نا ان کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں بیچارے ہر سٹرڈے کی صبح کو اٹھتے ہیں بس کو چیزیں سنبھالتے ہیں بس پہ بیٹھتے ہیں جاتے ہیں اور اتوار کو آتے ہیں اب آپ کہتے ہیں نہیں میں آپ کو لے جاؤں گا کوئی فکر کی بات نہیں اب یہ کار کے مختلف یوزز آ گئے پہلے یہ تھا اپنے آپ کو اپنی فیملی کو پیرنٹس کو گرینڈ پیرنٹس کو اس کے بعد کچھ اور بزنس کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کا بزنس ہے تو آپ سوچتے ہیں یار میں گاڑی کیوں لوں میں کوئی ڈبا ٹائپ کی چیز نہ لے لوں میں کوئی پک اپ ٹائپ کی چیز نہ لے لوں گاڑی ہیں وہ سارے کے سارے استعمال ہوتی ہیں تو یہ چیزیں یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ چیزیں یہاں پر ہم اسٹڈی کریں گے دیکھتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس ویریئنٹس موجود ہیں تو یہ ویریئنٹس ہمارے پاس کئی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے ان کو اینالائز کریں گے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہی ان شاء اللہ اگلے لیکچر کا اور اس کے بعد بھی اگلے لیکچر کا ٹاپک ہوگا یہ جو میں نے ویریئنٹس کی بات چیت کی ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ہمارے پاس ہے جیسے منیمائزیشن لکھا ہوا ہے میں نے اسے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ میکسیمائزیشن کا سوال کیسے کرتے ہیں تو منیمائزیشن کا سوال کیسے کریں گے یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو پتا ہے کہ لیس دین اکول ٹو کی آپ انکوالٹیز ہینڈل کر سکتے ہیں تو اگر اتفاق سے آپ کے پاس گریٹر دین اکول ٹو کی کوالٹی آ جائے تو کیسے ہینڈل کریں گے آپ کے پاس سولوشن جو ان باؤنڈیڈ آ جائے سولوشن آپ کے پاس انفیزیبل آ جائے ہم ہمیشہ کہتے آئے ابھی تک کہ ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کے پاس ہیں یہ شوڈ بھی نان نیگیٹو اگر نان نیگیٹو کے علاوہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایکس وائی تو نان نیگیٹو ہے لیکن زیڈ کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ہینڈل کر سکتے ہیں پراپرلی وہی رول وہی طریقہ کار وہی فارمیٹ فالو کرتے ہوئے تو یہ چیزیں ہم یہاں پر ایکسپلین کریں گے یہ آج کا لیکچر اور انشاءاللہ اگلا لیکچر اسی پہ فوکس کیا جائے گا تو پہلے بات کرتے ہیں کہ منیمائزیشن کا اگر آپ دیکھیں غور سے تو منیمائزیشن کیا چیز ہے یہ بھی ایک میکسیمائزیشن کی ایک طریقہ کار ہے اگر آپ نے ایف ایس سی میں میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے یا وہ بچے جنہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے تو ان کو میکسیمم منیمم معلوم کرنا آتا ہے کیا کرتے تھے ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن ہے ایف ایکس اس کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں ود ٹو جو آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اکویٹ کرتے ہیں زیرو کے برابر یعنی F dash X X to zero وہاں سے آپ کے پاس کی کچھ آتی ہیں پھر اس کے بعد ایف ڈبل ڈیش ایکس معلوم کرتے ہیں اور وہاں پہ سب چیز کرتے ہیں یا تو پوائنٹ منیما ہوگا یا میکسیما ہوگا ٹھیک ہے نا منیما کے مطلب یہ کہ نیچے ہوگا میکسیما یا بہت اوپر کی طرف ہوگا اب آپ کے پاس ایک میکسیما ہے فرض کیا یہ پوائنٹ ہے اور نیچے میرے پاس ایک شیشہ رکھا ہوا ہے تو اس شیشے کے اندر یہ پوائنٹ جو اس جگہ سے شیشے کی سرفیس سے اتنا اوپر ہے اگر میں شیشے میں دیکھوں گا تو اتنا ہی پوائنٹ نیچے نظر آئے گا تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے میکسیمائزیشن اور منیمائزیشن ایک دوسرے کے میرر امیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں کیا کہہ گیا ہوں اس کو بہت بڑی بات بتا دی آپ کو یہ غلط تو نہیں کہہ گیا ہوں یعنی یہ میکسیما ہے نیچے اگر آپ دیکھیں گے شیشے کے اندر تو آپ کو بہت نیچے نظر آئے گا دیٹ ول بی منیمم تو اگر آپ نے میکسیمم معلوم کرنا ہے اور منیمم دیا ہوا ہے تو بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں منیمم دیا ہوا ہے تو میکسیمم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیسے یہ طریقہ کار یہاں بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایسا ہے کہ آپ کے پاس the new entering variable should be the non basic variable that would decrease faster rather than increase the value of Z at the fastest rate when this value is increased اب میکسیمائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زیڈ کو انکریز کرنا ہے بڑھانا ہے اب یہاں پر کیا چیز ہے زیڈ کو گھٹانا ہے کم سے کم کرنا ہے منیمم کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ منیمائزیشن کے اندر ہوتا ہے تو مینیمائزیشن میں ہم کیا کرتے ہیں مینیمائزیشن آف زیڈ یا minimum of Z will be equal to minus minus maximum of Z Z ٹھیک ہے نا کو آپ میکسیمائز کرنا جانتے ہیں مائنس زیڈ کو بھی آپ میکسیمائز کر لیں گے اور جو جواب آئے گا اس کو مائنس ملٹیپلائی کریں گے that will to of Z تو یہ چیزیں ایکسپلین کی ہیں آپ کی اسکرین پہ آئے گی ذرا غور سے دیکھیے گا پہلی چیز یہ کہ change the problem into equivalent maximization problem تو پہلی چیز یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ کے پاس جو بھی پرابلم ہے اس کو آپ نے اکولنٹ میکسیمائزیشن پرابلم میں ٹرانسفارم کرنا ہے تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے نیکسٹ اسٹیج میں کیا maximizing the negative of the original objective function اب کیا کرنا ہے میکسیمائز کرنا ہے کس کو negative of the original objective function یہ چیز میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا کیا بتائیے maximize the negative of the original objective function تو یہ دو اسٹیپ تو یہ کر لیا آپ نے فرسٹ اسٹیپ کیا تھا change the problem into an equivalent maximization problem second stage میں maximize the negative of the original objective function یہ میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں اس سے پہلے یہ کہ minimizing F X one X two X three X N subject to the set of constant is completely equivalent to maximizing minus F of X one X two X N subject to the same set of constants ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو ونس اگین دیکھ لیں غور سے minimizing completely to maximizing minus F اگر ہمارے پاس آبجیکٹو یہ ہے کہ we have to minimize Z is equal to five X one plus seven X two minus eight X three یہ نا آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جناب آپ نے منیمائز کرنا ہے this is equal to maximize Z is equal to minus صرف مائنس سے ملٹی پلائی کر کے اس کو میکسیمائز کرنا ہے تو جناب اس کے اندر آپ نے کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے کوئی نئی چیز نہیں کرنی ہے صرف آبجیکٹو فنکشن کو مائنس سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور میکسیمائز کرنا ہے اگر مینیمائزیشن کا سوال ہے اگر مینیمائزیشن کا طریقہ کار آتا ہے تو آپ کیا کریں اور میکسیمائزیشن کا سوال آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مائنس سے ملٹیپلائی کر کے اور وہی اسی طریقے سے آپ نے سالو کرنا ہے اور الٹیمیٹلی جواب آئے گا اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو it does not make any difference اگر منیمائزیشن پتا ہے میکسیمائزیشن ہو جاتا ہے میکسیمائزیشن پتا ہے تو منیمائزیشن ہو جاتا ہے آگے چلیں نیکسٹ کے اوپر یہ تو بڑی مزار سی بات ہے یہ میں نے کہہ دیا inequality in the wrong direction اس سے کیا مراد ہے آپ اگر یوں لکھی ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو اس طریقے سے یہ لیس دین مجھے نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو شاید یہ گریٹر دین نظر آ رہی ہے میرے لیے یہ صحیح ہے یا آپ کے لیے صحیح ہے یا میرے لیے غلط ہے یا آپ کے لیے غلط ہے یہ کسی ایک کے لیے تو غلط ہو سکتی ہے نا تو اس سے کوئی بات نہیں ہے یہ رانگ ڈائریکشن کا مطلب یہ ڈفرنٹ ڈائریکشن ہونی چاہیے تھے لیکن کتابوں میں نوٹس میں یہ لکھا ہوتا ہے رانگ ڈائریکشن کہ اگر لیس دین اکوالٹی ہے آپ کے پاس اس کو آپ گریٹر میں چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گریٹر دی ہوئی ہے تو آپ لیس دین میں چینج کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں میں نے لاسٹ لیکچر میں شاید بتایا تھا یا اس سے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں آپ کی جو انکوالٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی بڑے آرام کے ساتھ جیسے کہ 3 is less than equal to 4 sorry 3 is less than 4 strictly 3 is less than 4 minus three will be greater than 4 ٹھیک ہے نا نمبر لائن میں minus three will be greater than minus four میں نے دو تین دفعہ کہا شاید کچھ کنفیوژن کر دیا ہوگا 3 is less than 4 minus three will be greater than minus four یہ مائنس سے میں نے ملٹیپلائی کیا ہے اور اکولیٹی کو چینج کیا ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی بات نہیں اگر آپ کی پسند کی انکوالٹی ہے آپ اسے چینج کرنا چاہیں چینج کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مثال کے طور سے inequality two X plus five Y is greater than equal to eighteen and this one is equal to minus two X minus five Y less than equal to minus eighteen کیا کیا دونوں سائڈ کو مائنس سے ملٹیپلائی کیا جب بھی مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو اکنیکوالٹی سائن جو ہوگا یہ آپ کے پاس چینج ہو جائے گا یہ پہلے گریٹر دین تھا اب یہاں پہ لیس دین ہو گیا تو کوئی وری کرنے کی بات نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں بڑی آسانی سے چینج کر دیں گے تو اس کا مطلب اگر کانسٹینٹ آپ چینج کرنا چاہیں چینج کر دیں کس ایسے نہیں چینج کر دیں کہ three X plus four Y کو اٹھا کے four X plus five Y نہیں صرف اگر آپ نے انکوالٹی چینج کرنی ہے تو مائنس سے ملٹیپلائی کر دیں دونوں سائڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک ایگزامپل بھی تھی جو ہم نے کی تھی جسے مائنس سے ملٹیپلائی کیا تھا اور ہماری انکوالٹی چینج ہو گئی تھی یہ جناب ذرا سے امپورٹنٹ اور اہم چیز ہے جس میں tie for leaving the basic variable اگر کسی وقت آپ کے پاس ٹائی آ جائے کہ بیسک ویریبل وہ آدمی وہ جگہ چھوڑنا نہ چاہے یعنی وہ ویریبل جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ چھوڑنا نہ چاہے یہ کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آبجیکٹو رو کو دیکھتے ہیں اگر ہمارا سوال میکسیمائزیشن کا ہے تو ہم مائنس کی طرف دیکھتے ہیں وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ایک کالم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وہ کالم کیا ہوتی ہے آپ کے پاس پیوٹ کالم ہوتی ہے پیوٹ کالم کو پھر کیا کرتے ہیں آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کو پیوٹ کالم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں ریشو آتی ہیں اب ریشو میں آپ کے پاس جو سب سے کم ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے لیکن اگر اتفاق سے آپ کے پاس دو برابر آ جائیں ایک پانچ ہے دوسری بھی پانچ آ جائے ایک سات ہے دوسری بھی سات آ جائے یعنی کہ سب سے چھوٹی منیمم دو آ جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں کسی ایک کو چوز کر لیتے ہیں میں نے یہ بتایا تھا نا کہ ٹائی آربیٹریلی آپ چوز کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کسی وقت یہ پرابلم کر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈی جنریٹ سی آ جائے گی یعنی ڈی جنریٹ آپ کے پاس سولوشن آ جائے گا یہ ہم اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ٹاپک کیا ہے ڈی جنریسی کا اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں if there is a tie between or among the leaving basic variables it can be broken arbitrarily this leads in the next situation the basic variables to take value no case the solution value of the objective function will improve تو جناب یہ طریقہ کار ہے یہ کیسے ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک سوال دیا ہوا ہوگا اس کے اندر کانسٹینٹس ہوں گی اس کانسٹینٹس کو ہم چینج کریں گے کس میں چینج کریں گے اکوالٹیز میں اس کے بعد پھر ہم وہی ٹیبل فارم لکھیں گے ٹیبل فارم لکھیں گے پیوٹ کالم معلوم کریں گے پیوٹ رو معلوم کریں گے ٹھیک ہے جب پیوٹ رو معلوم کرنے کرنے لگیں گے تو اس سے پہلے ہمارے پاس ریشوز آئیں گی ان ریشوز کو دیکھنا ہوگا اگر ریشوز برابر آ گئی تو ہم نے کس کو چوز کرنا ہے یہ ایکسپلین کرتے ہیں جو ایگزامپل آپ کے پاس آ رہی ہے یہ ایگزامپل ہے ہمارے پاس یہ ایگزامپل کیا ہے maximize Z is equal to two X plus five Y subject to X is less than equal to forty Y less than equal to thirty X plus Y less than equal to thirty اور X plus Y non negative آپ کے پاس ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے اس کو کیا کریں گے پہلے اسٹیج کے اندر اس کو ہم اکویشنس کے اندر چینج کریں گے سولوشن اسپیس ہمارے پاس کیسے آئے گی وہ ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پاس پہلے اسٹیج میں یہ آ گیا Z minus two X plus five to zero X plus S one is equal to forty Y plus S two is equal to thirty X plus Y plus S three is to thirty ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پاس اکویشنس آ گئیں جب اکویشنس آپ کے پاس آ گئیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو آسانی کے سے ٹیبلر فارم کے اندر لکھ سکتے ہیں ٹیبلر فارم آپ کے پاس کیا آ رہی ہے یہ آپ کے پاس ٹیبلر فارم آ گئی جس کے اندر آبجیکٹو رو کو دیکھیں تو ایکس کے کوفیشن مائنس ٹو ہے وائی کے کوفیشن مائنس فائیو ہے ایس ون کا zero S two zero S three is zero ٹھیک ہے نا تو یہ جو آپ کے پاس ہے آبجیکٹو رو ہے اسی کو دیکھنا ہے آپ نے اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر زیرو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے تو جناب یہاں پر کیا کریں گے پہلے ہم نے پیوٹ کالم معلوم کرنی ہے پھر ہم نے پیوٹ رو معلوم کرنی ہے اور پیوٹ رو معلوم کرنے کے لیے کیا کریں گے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے کس کے ساتھ جو ہمارے پاس پیوٹ کالم آیا ریشوز آئیں گی اور ان ریشوز میں دیکھیے گا کوئی سے بھی دو برابر ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ چیز اسی ایگزامپل کو اسی ایکسرسائز کو انشاءاللہ شاء اگلے لیکچر میں لے کے چلیں گے کیونکہ آج ٹائم ہمارے پاس کمپلیٹ ہے تھوڑا سا ٹائم ہے تو یہ ٹاپک اچھا امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایز اے فریش اسٹارٹ کریں گے اور اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو آج ہم نے کیا کچھ پڑھا ہم نے بیسیکلی زیادہ چیزیں آج کور نہیں کی ہے جو چیزیں ساری پڑھی تھیں اس کو ریکیپ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھی بہت ضروری تھا کہ ساری چیزیں اس کو ایکسپلین کریں جو جو چیزیں وہاں پہ رہ گئی تھیں جب میں وہ پڑھا رہا تھا وہ ٹاپک روانی میں تیزی میں پڑھا رہا تھا تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں رہ گئی ہوں تو آج ان کو میں نے ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے انہیں کو دوبارہ سے ریوائز کرنی ہے پچھلے تین چار لیکچرس ہیں ان کے نوٹس کو دیکھنا ہے ان کی ایکسرسائز کو دیکھنا ہے ایگزامپلس کو دیکھنا ہے اگلے لیکچر میں دوبارہ سے یہ ویریئنٹس جو بات چیت ہو رہی ہے اس کی بات چیت چلے گی اور ڈی جنریسی جہاں پہ میں نے چھوڑا تھا وہاں سے لے کے آگے چلوں گا جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا ایکسرسائز جاری رکھیے گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی ڈی جنریسی کے ساتھ السلام علیکم اور اللہ حافظ